گناہوں کے تیرہ نقصانات اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اس وقت سچے دل سے استغفار کی بےحد ضرورت ہے گناہ ایمان والوں کو اس دنیا میں بھی نقصان اور تکلیف پہنچا سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک پرکیف دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے فوری طور پر درج ذیل نقصانات بھی ہو سکتے ہیں نمبر ایک کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غصے اور انتقام کو لے آتے ہیں یا اللہ ہمارے ایسے گناہ معاف فرما نمبر دو کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما نمبر تین کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو حسرت اور پچھتاوے میں ڈال دیتے ہیں یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما نمبر چار کچھ گناہ ایسے ہیں جو آسمان سے اترنے والی خیر بھلائی اور روزی کو انسان سے روک دیتے ہیں یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما نمبر پانچ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بلاؤں اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما نمبر چھ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان میں موجود گناہوں سے بچنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے حفاظتی نظام کو توڑ دیتے ہیں یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما نمبر سات کچھ گناہ ایسے ہیں جو تباہی کو جلد لے آتے ہیں یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما نمبر آٹھ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کے دشمنوں کو بڑھا دیتے ہیں یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما نمبر نو کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو امید سے کاٹ کر نا امیدی کے خوفناک گڑے میں دھکیل دیتے ہیں یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما نمبر دس کچھ گناہ ایسے ہیں جو ادواؤں کی قبولیت کو روک دیتے ہیں یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما نمبر گیارہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بارش کو روک دیتے ہیں یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما نمبر بارہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہوا کو گھٹا دیتے ہیں یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما نمبر تیرہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو بے پردہ کر دیتے ہیں یعنی اس پر پڑے ہوئے رحمت حفاظت اور عزت کے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں یا اللہ ہمارے ایسے گناہ بھی معاف فرما گویا کے گناہوں کی تیرہ قسمیں بیان فرمائی ہیں اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے ایسا لگتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ان تمام قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اس لیے ان گناہوں کے کڑوے پھل بھی چکھ رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باریک بینی کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں اور سچے دل کے ساتھ تمام گناہوں سے استغفار کریں اور ان گناہوں کو چھوڑ دیں